سورت الرحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم تل تلک آیات الکتاب الحکیم اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ بھی ہیں اور دوسرے ایک اس میں ایک لطیف فرق ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا تلک آیات الکتاب الحکیم ہدم و رحمت للمحسنین اللہدین یو قین الفصلاۃ وفکات ولافلحول پانچویں آیت تو جو یہاں ہے وہی پانچویں آیت ٹھیک سورہ بکرا کی ہے الاائے حدم رب و ولا کا احمل مفل پہلی آیت علی اسلامیم یہاں ہے پہلی آیت علی اسلامیم سورہ بکرا کی بھی ہے نوٹ کیجئے کہ وہاں آیا تھا ہدل المتقیم یہ تقوا والوں کے لیے جن میں کوئی حق کی طلب ہے جو چاہتے ہیں ایک راستے پر چلنا جن میں طلب ہدایت ہے ان کے لیے ہدایت ہے یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا اگلی منزل چونکہ بیان ہو رہی ہے ہدم و رحمتن لل یہ جو بلند ترین منزل ہے جو احسان کے مقام تک پہنچ جائیں ان کے حق میں یہ صرف ہدایت ہدایت رحمت بھی ہے تو یہاں تقابل اگر کریں گے الزامین ذالک الکتاب العر لارۂ بسی ہدن یہاں فرمایا تلک آیات کتاب الحکیم یہ ایک بڑی حکمت بڑی کتاب کی آیات ہے اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں اور یہ محسنین جو ہے قرآن کی اصطلاح کے طور پر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ معاہدہ میں کہ یہ پہلا درجہ ہے اسلام اس سے اوپر ایمان اس سے اوپر احسان اضامت تکاؤ امن آمن عامر الصالحات سمت تکاؤ و آمن سمت تکاؤ احسن و اللہ المحسنین ان کے حق میں یہ قرآن رحمت ہے اللہ زینہ امن کے یہ اوصاف ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں ویوتون یو وہاں ہے زکات وہاں ہے یہاں باقاعدہ نفظات آ گیا وہ زکوۃ دیتے رہتے ہیں یا یہ کہ اپنے تزکیے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں وہ ہم بالآخرت ہم یوقنون اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے اصل شے جو ہے جو انسان کے عمل اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے اولا رب یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے بولا کا حمل مفلحون اور یہی ہے فلاح پانے والے وامن الشتری لاہور حدیث اللہ بغیر علم لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کھیل کود اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے اور یہ باقاعدہ کیا ہے نظر بن حارث جو روسائے قریش میں سے تھا اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شریع ترین مخالفین میں سے تھا اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں کیونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی خطبہ ادب جو ہے فساد و بلاغت جو ہے اس سے ان کی دلچسپی تھی قرآن مجید کی فساد اور بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنیں ہی نہ تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لوڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی اور اس کی محفلیں اس نے منعقد کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہے اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں بارہ کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ اسپورٹس کا گیمز کا معاملہ اور پورے ذرائع ناک کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شے یہی ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں ان کے ٹورنامنٹس ہیں وہ وہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے یہ ٹینس کا ہے یہ فلاں کا ہے یہ تیراکی کا ہے یہ گیم اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو جو بھی وقت کوئی فارغ ہے ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھائی سوچے انسان میں ہوں کون کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں زندگی کا مال کیا ہے مقصد کیا ہے اپنی حالات کے بارے میں ہی سوچے دنیا کدھر جا رہی ہے قوم کدھر جا رہی ہے ملک کدھر جا رہا ہے نہیں ان کو مست رکھو وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مس رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے یہ کھیل کود اسی طریقے سے یہ ایکٹرز یہ ڈرامے اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی اسکینڈلز ہوں جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ وہ مین اللہ کے منجشتری رحم الحدیث کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ لے دل اللہ تاکہ اللہ کے راستے سے گبراہ کریں بغیر علم بغیر علم کے وہ جب تخذہ ہو تو اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنسی ٹھٹا بنا دے الاحم عذاب المحین یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حالت آمیز عذاب ہے وجہ کتلا علیہ آیات اللہ و اللہ مستقبر اور جب اسے سنائی جاتی ہے ہماری آیات تو وہ بلّہ اپنی پیٹ موڑ کر چل دیتا ہے مستقبل استقبال کرتے ہوئے کا الب جسما جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں کان نفی اس نے وہ بکرا گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی شکل ہے بوجھ ہے اس نے سنا ہی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے بشر ہو بے عذاب عدیب یہ سارا جو ہے یہ اس نظر بن حارث کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہے تو اے نبی اس شخص کو دردناک عذاب کا آپ کی بشارت دے دیجیے ان نظیم امن و عامر صالحات لہم جنات النعیم یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں خالدین فیحا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حقن یا اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے پختہ ہے اٹل ہے حتمی ہے یقینی ہے وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا حلق سماوات بغیر آمد ان اس نے آسمان بنا دیے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہوں والقفل رواسی القبیدہ بکم اور نے بکم اور ایسے لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑک نہ جائے جھک نہ جائے وہ بس صفیہ نے داب بتی اور اس میں ہر طرح کے جانور جو ہے پھیلا دیے ہیں من سمائے مان اور اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی فمبتنا فیحہ فی منکل زودین کریم اور اس میں ہر طرح کے جو ہے جوڑے نباتات کے اس نے پیدا کر دیے ہر طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں یہ سپس فیملی ہے اور یہ فلاں فیملی ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی خاندان بنائے ہوئے ہاضا خلق اللہ فارونی ماضا خلق اللہ ددین یہ تو ہے اللہ کی تخلیق تم بھی مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا پھر ذرا مجھے دکھاؤ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے جو اس کے سوا معبود تم نے بنا لیے ہیں بلی ظالم نفیز العالم مبین ظاہر ہے کہ ایسے ان کے عقیدے میں بھی یہ بات نہیں تھی یہ دوسری بات ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کبھی تجزیہ نہیں کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ داد ظالم جو ہے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اب جو دوسرا رکو آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے اور یہ منتخب نصاب کا پہلا حصہ ہے جو جامع اسباب سورت الاصف پھر آیت البر تیسرا سبق یہ ہے اس لیے کہ اس میں بھی وہ انسان کی نجات کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سب کی سب ان کا ایک اسکیلیٹن سمجھیے اس کا جو ہے ایک خاکہ جو ہے بلو پرنٹ اس کے اندر بھی آ گیا ہے اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے لیکن وہی جو بات میں نے بارہ آپ سے کی ہے کہ سلیم التبا انسان سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان فطرت کج نہ ہوئی ہو پرورٹڈ نہ ہو اور انسان کی عقل جو ہے اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے ہوں تو انسان کچھ حقائق پر خود پہنچ جائے گا چاہے کسی نبی کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ اکیلا ہے وہی اس کا مدبر ہے وہی چلا رہا ہے وہ تمام صفات کمال سے بتمام کمال متفق ہے پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا ہم اس کی طرف جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے امال کا محاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جزا و سزا ہوگی یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے یعنی ایمان ابھی نہ کہ یہ ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں ایمان کا لفظ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو لفظ ایمان ہے لیکن یوں سمجھیے کہ معرفت یا حکمت معرفت اور حکمت کے یہ دو اسٹیشن ایسے ہیں کہ جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وہی کے رہنمائی کے اگر اس کی فطرت سلیم ہے اس کی عقل سلیم ہے اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے لیکن کس شخص کی دعا ہے عام آدمی کی دعا نہیں ہے وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے نماز میں ہم وہی پڑھتے ہیں لیکن اس میں پیش نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی تباہ سلامتی فطر سلامتی عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالک یوم یا کا نعبد یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے لیکن تیری مرضی کس شے میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے کس سے ناراض ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں تو اس سے آگے پھر ہے وہ جو اح دن سرات المستقیم یا کہ نابو وہ یا نسطین اح دن سرات المستقیم تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لکمان کی جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حبشی النسل تھے نوبیا ایک جگہ ہے کہ جو سوڈان اور سمجھیے کہ مصر کے تقریباً درمیان یا سرحد پر ہے وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت اس کو بھی چاہے دے دے لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی اور وہ سلامتی ہے فکر سلامتی ہے عقل سلامتی ہے فطرت سلامتی ہے قلب اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے توحید تک اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اعمال انسان کے جو ہے وہ ضائع جانے والے نہیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ مل کر رہے گا باقی یہ کہ جو چیزیں وہی سے معلوم ہوتی ہیں جنت دو وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر جو چیزیں اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ کسی رسول کے امتی ہوتے تو تذکرہ کرتے یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانا انسان نے اپنی ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے خلاصہ ہے حاصل ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت مسیحت کی شکل میں منتقل کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا کیونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے جیسے ہم وہ تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں ان کا شعر کوٹ کر دیتے ہیں کبھی کسی اور کا تو یہ بھی اصل میں عرب میں خطبہ اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہے یہ بہت ہی حکیم اور دانا انسان تھے اور ان کے اقوال جو ہے کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطوات میں بھی تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی تباہ اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا وہ وہی اصول ہے کہ جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ لقد آتے ہیں لکمان الحکم اور ہم نے لکمان کو دانائی عطا کی دانائی کا نتیجہ کیا تھا انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا دانائی کا تقاضا فطرت کی سلامتی کا تقاضا کیا ہے جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کے جذبات آپ میں پیدا ہونے چاہیے اگر نہیں ہو رہا ہے تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہے بس ہو گئی جو بھی بھلائی کرے اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے اور وہ اللہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ سلامتی تباہ جمع سلامتی عقل تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جائے الحمد جہاں سے قرآن ونی شروع ہوتا ہے انشکر للہ شکر کرو اللہ کا محمد یشکر نما یشکر النفسی جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے اپنے ہی فائدے کے لیے ومن کفر فعین اللہ غنی الحمید اور جو کفران نعمت کرتا ہے ناشکری شکری کرتا ہے تو اللہ تو غنی اور حمید ہے وہ اس کال لکمان البن ہی اب یہاں سے حضرت لکمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں یہاں مذکور نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے کیا حساب کتاب ہے کہاں کہاں میرے ایسٹس ہیں کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلاں جگہ پر دولت دفن ہے ایک حکیم انسان کے پاس اصل اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور اپنے سلیم کی رہنمائی میں وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں اس کالا لکمان البن ہی وہ ہوا یا ظہور یاد کرو جب کہ کہا لکمان نے اپنے بیٹے سے وہ اسے نصیحت کر رہے تھے یا بنیا شرک بلّہ نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک مت کی ان شرک کا نہ ظلم العظیم یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے سب سے بڑی نا انصافی عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضو شے فی غیر محلے ہی کسی شے کو ہٹا کر اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے اللہ ہے تنہا باقی سب مخلوق ہے اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کی سب میں لا کے کھڑا کر دیا کہ اس سے بڑی نا انصافی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں وہ اس لکمان البن ہی وہ یا بلّہ شکب اللہ نشر کا ظلم و نظیم اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بات عید کی ہے یہ چوتھا مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات اس یعنی مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ وہ اپنا حق بھی بیان کرے لہذا اس کی تکمیل کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ وسین انسان ابھی والدین اور ہم نے وسیعت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ اس لیے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے زیادہ تکلیفیں بچوں کی پرورش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی وسین انسان ہی ہو ام ہو وہن نالا وہن اسے اٹھائے رکھا وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو وہن نالا وہن کمزوری پر کمزوری جھیل کر وہ فسال ہو کی آمین پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا دو سال میں سے پھر یہ کہ پہلے نو مہینے تو جوک کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے تو وہ بھی اس کی توانائی اور اس کی قوت ہی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذا بنی ہے انشکر شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا اور میری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے اب دیکھیے جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ سورہ انکبوت پہ اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ دو حق ٹکرا جائیں ایک حق اللہ کا ہے شرک نہ کیا جائے ایک حق والدین کے ساتھ اس سے سلوک ہے اب یہ ٹکرا گئے والدین کہہ رہے ہیں شرک کرو اب کیا کردا کا اعلان کشن کبھی مان سل کبھی علم اگر وہ تم سے جہاد کریں تم پر دباؤ ڈالیں تم سے لڑیں تم سے جھگڑیں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے فلاں ہوتے ہیں ہومات ان کا کہنا مت مانو وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے لگے باغی باغی بازی سے بابا ہم بازی ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے ان کے حقوق اللہ کے حقوق حقوق سے فائد نہیں ہو سکتے اس کے نیچے نیچے ہیں تو شرک نہیں البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف مت پرستی کو نہیں کہتے لا شرک شرک کی کوئی قسم بھی ہو اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے توڑو تو اس کا کیا مطلب ہے یہ شرک کا حکم دے ہیں اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے متا اور معبود والدین کو بنا لیا نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر منہ مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے ارے کا منی تخرا الحہ ہوا ہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش و نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا وسیع مفہوم اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے اس پر الحمد کہ میں نے تقریباً بیس سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر چھ گھنٹے کے کیسز جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف بت پرستی ہے وہ ان جہاں کا اعلان کچھ کبھی سر کبھی علم الفلاط ہوتے ہما لیکن دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم اس کے اندر کیا توازن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ثابت ہو گئے اگر والدین مشرق ہیں تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے والد تو ہے نا وہ والدہ تو ہے نا وہ صاحب ہما پھر دنیا معروف دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مال ان پر خرچ کرو اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ثابت ہو گئے اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو نہیں لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتے تو مت مانو مان سبیل سبیلا من انا اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے والدین کی اطاعت نہیں ہے والدین کے ساتھ دوسرے سلوک اطاعت ہوگی اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی لیکن بلفیل اور آزادانہ آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو کیا حکم دیا گیا حسن سلوک نیک سلوک ان کی ضرورت ان کی خبر گیری ہے ان کی خدمت ہے ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا اس کا حکم ہے باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے وہ کوئی بھی ہے پہلے انبیاء ہوتے تھے انبیاء کی پیروی کرو اب انبیاء نہیں ہے انبیاء کے خادم ہیں انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر جس نے اپنا رخ کر لیا ہے جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں کون میرا ساتھی بنتا ہے تو پیروی کرو اس کی من اناب بل پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے مر جے ہو حکم پھر میری ہی طرح تم سب کا لوٹنا ہے والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس تم بھی آ جاؤ گے فولب حکم بے معقول تم تامل پھر میں تمہیں جتنا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اب یہاں بیچ میں جو آگے اللہ کی طرف سے آ ہے یہ حضرت لقمان کی نصیحت صرف ابھی ایک آئی تھی یا بلیا لا تو شرک ان شرک شرکت عبلم اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی ناانصافی ہے دوسری وصیت ان کی کیا ہے یا بلیا انہا ان تک وہ نسکال ہے حبت ان فی خبر فتح الفی صخرۃن اور اللہ لطیف الخبیر اے میرے بچے عمل خواہ وہ نیکی کا ہو بدی کا ہو انہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف عمل خا ایک رائی کے دانے کے ہم وزن ہو اب یہ سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ فتیلا نقیرہ یہ تین چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں عام طور پر چھوٹی شے کے لیے لائی زمون فتیلا لائی زمون نقیرہ اور یہ کہ رائی کا دانہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم وزن اور پھر فتقن فی سخرتی وہ کسی پہاڑ کی کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر کسی کھو کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو اور پھر سماوات یا آسمانوں میں کیا گیا ہو اب تو آسمانوں میں ہے نا آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر اب تو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے اور پھر ارد یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو یا کہ بھی اللہ اسے لے آئے گا یعنی انسانی اعمال انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسانی اعمال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ چاہے وہ لیتی ہے چاہے بدے ومن یامل مسقال حضرت خہرہ یا راہ ممن یامل مسقال ان شر رہیں لیکن عمل ضائع نہیں ہوگا چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو چاہے وہ خلا اور خلا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ کھود کر کیا گیا ہو یا کہ اللہ اللہ ان لطیف الخبیر یقین اللہ تعالیٰ باریک بین ہے باخبر ہے اب دو چیزیں آ گئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں اور اعمال کے بارے میں دیکھ لو نیکی اور بدی کے نتائج نکل کر رہیں گے اس سے آگے باس بادل بہت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے اس سے بعد جنت اور روز رکھو اس لیے کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں پھر نبی کے بتانے سے اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں پر پہنچ سکتا ہے وہ دو ہے ایک خالد اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو اور نمبر دو اس اعمال انسانی ان کا ضرور بدلہ ملے گا اب اس کے بعد تیسری بات یا بولے یہ عقیم آپ نماز قائم رکھو یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا اسے یاد رکھنا ضروری ہے ورنہ شیطان تمہیں وردہ گا تمہیں ادھر ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا جب تک کہ یہ ایمان بلّہ مستحکم نہ رہے ذہن کے اندر اور ایمان بلّہ کو مستحکم رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کا ماحول کتاب ہے صلاح ان صلاح تنہا الفاشا اور منتقل لہذا اب نماز کون سی تھی وہ ہم نہیں جانتے لیکن کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو یا بنائی یاقین اس طرح اور نمبر چار وہ آبر بل معروف ون المنکر اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے یہ بھی انسان کی سمجھیے کہ اس کی انسانیت اس کی شرافت اس کی مروت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں جو بھی انسان ہیں ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں اور سب سے بڑی بھلائی ان کی اور سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے وسبر علامہ سابق اور یہ بھی جان لو کہ اگر یہ امر بالمعروف معروف نہیں کر کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی مصیبت آئیں گی پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو گلی میں کھیل رہا ہو اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکٹ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم تو آپ دیکھ لیجیے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو اسی لیے آپ بولتے ہی نہیں ہے کہ اپنی عزت لے کر وہاں سے نکل جائیں تو کسی کو بھی نصیحت پسند نہیں ہے حق کڑوا ہے لہذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی دے دے وہ کہے کہ تم پہلے ذرا اپنے دامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں اب جو بھی ہو برداشت کرو اور اگر کوئی بڑی بات ہے اگر فرعون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا تو اس طریقے سے یہ مصبر علامہ سابق پھر جو شے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو ان نظال کمن ازمل العمور یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آ گئی ون ان السان الفی حسن الزین عمن و تواس و بالحق و تواس و بل یہاں اصطلاحات علیحدہ ہو گئی تواسی کے بجائے امر بالمعروف نہیں نہ مل کر آ گیا صبر جو کا تو ہے باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں عمال صالحہ میں سے نماز آ گئی والدین کے ساتھ اس سے سلوک آ گیا آخری دو آیتیں ہیں ولا ولاقاس اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے یعنی تکبر اور غرور اس انداز میں رہنا ولا تم شف درد دما اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو ان اللہ اللہ مختال الفقور یقین اللہ تعالیٰ کو جو اکڑنے والے ہیں اور یہ مختال بنا خیل سے کہتے ہیں گھوڑے کو گھوڑے کی چال میں تمکنت ہوتی ہے تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیار بن گیا لا اللہ مختال فخور شیخی کھوڑے فخر کرنے والے اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے یہ مضمون سلح بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے بلا تم شفی لڑ مراحا ان کلن تکڑے کا لڑ تولا تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنی گردن اکڑا لو اونچے ہو جاؤ سیدھا ٹان لو اور اوپر ٹرا بھی چڑھا لو لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے آخری بات فرمائے وقصد فی مشیق اپنی چال میں میان روی اختیار کرو یہ میان روی ہر اعتبار سے چال میں بھی خرچ میں بھی ولدین ایزان فقو لمبر لمب یک تو کانا بین ازالے کا قواما یہ ایک میچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلوم توازن ہو انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو وقصد فی وقت بن سوتے اور اپنی آواز کو پس رکھو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو بات اپنی کرو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل اپنی اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے وہ اللہ بن سوتک اور دیکھو ان الحمیر آواز جو گدھے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے کتنی ناپسندیدہ آواز ہے تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے اصل تو یہ شے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو اور وہ آپ اپنی بات کو بنوا سکیں اس کے حوالے سے تو یہ ہے آٹھ آیات پر مشتمل جو رکوع ہے یہ دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا سبق ہے الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے چاند ہے یہ سب تمہاری ضرورتیں بہم پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں سورج کی تمازت ہے جس سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں اسی سے ہواؤں کا نظام چل رہا ہے بارشوں کا برسنا یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں واسبغ علیکم نیا اور اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں پوری کر دی ہیں ظاہر و باط یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں جو باہر سے نظر آتی ہیں دکھتی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں بہت سی نعمتیں ہوئی جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالی نے مدیت کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں ومین اللہ سے میں الف اللہ بغیر علم یہ آیت آ چکی ہے سورہ حج میں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے بارے میں یا اللہ کے احکام کے بارے میں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر اس کے کہ بغیر علم کے ان کے پاس کوئی علم ہو ولا ہدن نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت ہے ولا کتاب منیر نہ کوئی روشن کتاب ہے ویدا قیل الحمد طب و نہ اللہ کالو بل نہ تب و ما نہ علیہ آبان اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے قرآن اتارا ہے اس کی پیروی کرو کالو وہ کہتے ہیں بل نہ طب و ما نہ علیہ آبا بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو اور آج کل خاص طور پر یہ لوک ورثہ اور ہماری پرانی روایات قومی روایات اور ہماری جو ہیں ہر علاقے کا ایک کلچر ہے اس کلچر کو زندہ کیا جائے کروڑ ہر روپیہ چیزوں میں صرف کیا جاتا ہے اب اوکار شیطان ملا عذاب شعیب خاص شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت اور اس کی تبلیغ ہے در حقیقت جس کو انہوں نے قبول کیا ہے وہ ملا اغام شعیب اور وہ انہیں بلا رہا ہے اس جہنم کے عذاب کی طرف وہ نے بجا ہوئی اللہ بہوا محسن اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو اللہ اللہ کی وہ بہوا محسن اور وہ احسان کے روش اختیار کرے استم سا قبل اروطل تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے مضبوط کنڈے کو اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے یہ سورہ بکرا میں بھی الفاظ آئے تھے آیت اپنی کشتی کے فوراً بعد فخ آپ اللہ بطل العبور اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی تک اس کو لوٹا دیا جائے گا ومن کفر فراض کا کفر ہوں اور کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو دلگیر نہ ہو رہنا مرجے ہوں میری طرف ان سب کو لوٹنا ہے ہوں ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے جتلا دیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کیا تھا ان اللہ علیم بذات الصدور یقین اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے نمت کے ہوں کلی ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سامان دے رہے ہیں دنیا کے اندر یہ مزے لے لیں مزے لوٹ لیں سبن وہ ہوں میرا عذاب مریض پھر ہم انہیں کشاں کشاں لے آئیں گے کھینچ کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرف جو بہت گاڑا بول ان تو من تو السماوات والارض يقول اللہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے بولے الحمد للہ کہیے الحمد للہ ساری ہم بھی پھر اسی کی ہے بل اکثر لا لاہ عالم لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی للہ معافی سماوات و آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے اللہ ہی کا ہے اللہ کی ملکیت ہے یہ لام تملیک ہے اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں ان اللہ هو الغنی الحمید غ وہ غنی ہے اسے کوئی احتیاج نہیں اور حمید ہے بڑی خوبیوں والا ہے اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے ولہ اللہ محافل شجرت اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں والبحر اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے جیسے میں یہ مضمون سورہ کہاں پہ بھی آ چکا ہے اللہ قال بہرو مداد اللہ کل مات ربی وفظ البہرو قبل انتن فتح کل ولو جیدا بھی مددا اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے وہی مضمون یہاں بھی آ رہا ہو یہ بات نوٹ کی ہے میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملتے ہیں ولاؤن اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا یہاں سیاہی کے ساتھ قلم ولاؤ اللہ معافی نقلام اگر جتنے بھی درخت زمین میں ہے وہ سب کے سب قلم بن جائیں ول باہر اور سیاہی جو ہے یہاں پہ اب محضوب سمجھیے مدادن اور بہر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی شکل اختیار کر لے ہی سب تو اب ہو اور اس سیاہی کو پھر مزید پھیلائے اور بہائے سات سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں ماں نفدت کلمات کرے مات اللہ اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے اور یہ میں کر چکا ہوں اس سے مراد کیا ہے کہ ہر شے جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور ہے تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہے اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احساس کرنا ممکن ہی نہیں اور آج کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ سے ایجاد کرنے کے باوجود trillions and and trillions trillions of light year تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن کائنات کا سرا ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا اس کی مخلوقات کتنی ہیں تو وہ جتنے بھی کلمات کن ہیں اگر ان کو لکھنے کے لیے تمام جو ہے زمین کے درخت وہ قلم بن جائیں اور تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں اور سات سمندر اور بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں تب بھی یہ کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے ان اللہ عزیز الحکیم یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے والے حکمت والا اب عزت تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا اب اس کے انتظام کا معاملہ اس کی تدبیر جو ہے اس میں کس قدر یسر ہے کتنی آسانی ہے کتنی سہولت ہے اس کے لیے یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ وغیرہ میں آیت تو میں بھی آیا تھا بلا ہو حفظ ہوا یا آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے مشکل نہیں ہے اس کو جو ہے اس کے تھامنے میں اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کاب بوجھل نہیں ہے وزنی نہیں ہے بلا یود ماں بہ علی العظیم تو اسی کو یہاں فرمایا ما خلق کم بلا باسکم اللہ کا نفس واحدہ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک نفس کا پیدا کر دینا اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے ان اللہ سمیع ان بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخلیق کی وسعت و عظمت وہ تو کلمات الہی اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا ہلکا ہے آہون والے یہ اس کے لیے بہت آسان ہے یسر اور سہولت اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو اس کو جو لے کر چل رہا ہے اس پر بھاری نہیں علم اللہ الم اللہ فی نہار کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پرو لاتا ہے دن میں وہ فی اللیل اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں اب یہ ایک تو اس کا مقوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ڈوری ہے اور اس ڈوری کے اندر اگر آپ نے دانے ڈالے ہوئے تصویر میں ایک سیاہ ہے ایک سفید ایک سیاہ ایک سفید ہے سیاہ کے بعد سفید سفید کے بعد سیاہ اتوا سے چلا جائے گا ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے کبھی رات بڑھنے لگتی ہے دن گھٹنے لگتا ہے گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے میں کر لے لیا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فروغ دیتا ہے رات کو دن میں دن کو رات میں شم سبل قبل اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو کلو یجری راج مسما یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے وان اللہ بما تعملون خبیر اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو باخبر ہے ظال کا بے الحق یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے وانا یدون منجون ہند باطل اور یہ کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہو نہ کوئی حقیقت اس کی نہ ہو جیسے شراب پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں اللہ ہو علی القبیر اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عظمت والا الم ترا ان الفل کا تجریف باہر میں نعمت اللہ نے یوریا کمن آیات آیا کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر رائے باتیں ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی وہ سمندروں میں کشتیوں سے دریاؤں میں بھی یوریا من آیات ہی تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے ان آیات کل سب بار شکور یقیناً اس میں آیات ہیں لیکن کس کے لیے ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں شکر کرنے والے سب بار یہ مبالغے کا سیکھا ہے فعال کے وزن پر بہت صبر کرنے والا شکور فعول کے وزن پر ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا ویزا غشی ہوں مان کا ضرورت ہے اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے اور ڈھانپ لیتی ہے انہیں جیسے کہ بادل ہوں ایسی موج آ رہی ہے کہ گویا کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی اللہ مخلصین اللہ الدین تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فلما نجاہ من البر اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خشکی پر فمیم ہوں مختصر تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرک کی رائے اختیار کر لیتے ہیں وما یجد و بے آیات نا اللہ خطار کپور اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور نہ شکرے ہیں یا سے تقور ابکو اخشو یومن اے لوگوں اپنے رب کا تقوا اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے لا یجزی والد ولد ہی جس دن کوئی والد اپنے بیٹے سے کسی شے کو دور نہیں کر سکے گا بچا نہیں سکے گا کسی بھی چیز سے بلا مولود ہوا جازم ان والد ہی شعین اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شے دور کر سکے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے تو باقی سارے رشتے جو ہیں وہ تو اس کے بعد ساتھی ہیں ان نواز اللہ حقن یہاں وہ آئے تو یاد آ گئی ہوگی آپ کو یا یا بنی اسرائیل نعمتی علیکم انی العالمین لا لا تجزی نفس نفس ولا ولا ولا ولا منها منها عدل هم ينصرون الناس ربکم والد عن عن ولده مولود هو جاز والده شیئا ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے شدنی ہے اٹل ہے ہو کر رہے گا قیامت آ کر رہے گی جزا و سزا ہو کر رہے گی فلا تغرن کم الحیات دنیا تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی تم اسی کے اوپر ریت جاؤ اسی میں مگن ہو جاؤ اسی میں گم ہو جاؤ تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی کٹی بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں جو ہے ذہن جو ہے اس نے کافی کر دیا بلا یغرن کم بلّہ غرور اور دیکھنا وہ دھوکے باز تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ نہ دے یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کو بڑا غفار ہے تم نے کیا کیا کچھ چھوٹے سے گناہ تھوڑے سے کیے اللہ کی مفرت تو بہت وسیع ہے خام خاں کاہے کو گھبراتے ہو کاہے کو توبہ کرتے ہو تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی اللہ کی شان غفاری کا حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو ولا بلّہ ضرور ان اللہ اندہ علم اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علم قیامت کب آئے گی سا اور قیامہ اس کے فرق کو ذہن میں رکھیے گھڑی وہ معین گھڑی جبکہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجرام سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی یہ سا ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری اور پھر بعد سے بادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے قیام کہتے کھڑے ہونے کو اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کے حضور میں تو عام طور پر ہم قیامت کا رب جب بولتے ہیں تو سات کی جگہ پر بولتے ہیں قرآن کی جو پرٹیکولر اپنی ٹرمینالوجی ہے اس میں یہ ساہ ہے وہ گھڑی کہ جس میں ہلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا کاریا بل و مادرا کا بل کاریا یہ ہے اصا لیکن پھر جب بادل بات کے بعد جب کھڑے ہونا ہے قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں تو یہ ہوگا قیاما کھڑے ہونے کا دن ان اللہ ان علم وہ ساتھ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے بھائی ضرور گیس وہی بارش برساتا ہے وہ عالم و معفر الحام وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے وہ ماں تدری نفسن اور کوئی جان نہیں جانتی ماضا تک سے وہ قدا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی وہ ماں تدری نفسن اور کوئی جان نہیں جانتی بے ائی اردن کبوت کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا وہیں انتقال ہو گیا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا سال ہر سال سے کہیں مقیم ہے وہاں موت نہیں آئی اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آ گئی تو کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی ان اللہ علیم الخبیر یقین اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے یہ جو پانچ چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں اس میں آج کا بڑا اشکال ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں جو ہے ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کے دو اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے اس آج میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے پہلی چیز میں حصر کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے اگر کہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر بھی کیونکہ حصر کا اسلوب ہے ان اللہ ان دہو علم یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم سات کا علم اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئی کہ کوئی اور نہیں جانتا دو آخری چیزوں میں بھی نفی ہے وما تدری نفسن ماضا تک سے وہ کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا اس میں بھی کیٹیگوریکل نفی ہے اس کی وہ ماین نفسوم بے تبوت یہ بھی پھر کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی لیکن دو چیزیں جو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں ہے وہ یونزل ضرور گیس اللہ بارش برساتا ہے یہ کہاں لکھا نہ یہاں حاصل کا اسلوب ہے نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے صرف اللہ کرتا ہے اسی طرح یاد و مافل الحام اللہ جانتا ہے جو اس کے رسموں میں ہے ہاں، یہ جو لکھا کہ کوئی اور نہیں جانتا اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہو ہی نہیں سکتا البتہ اعتراض اگر کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب پوچھا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے تو اس میں سے ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فی خمسن لا اللہ یہ قیامت کا علم جو ہے یہ تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہاں حضور نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں اس کا جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے باقی جو کچھ ہے اس کے نمعلوم کتنے پہلو ہیں کتنا ذہین ہے کس قدر فتین ہے اس کے اندر کیا اوساف ہے اس میں کیا صلاحیتیں ہیں شقی ہے یا سعید ہے نیکو کار ہوگا بدکار ہوگا کیا پتا ہے یا ہوگا یا ہوگی تو اس سے یہ کہ اس کی جو حدیث کا بھی معاملہ ہے اس کی بھی جو ہے اس کی توضیع موجود ہے اس پہ کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان اللہ علیم الخبیر یقین اللہ تعالیٰ علیم الخبیر بار تو القم فکم الم و نفا و تم ملا تم و ذکر حقیقت